فیمیل کو آپس میں ملایا اس لیے کہ دنیا کا طوال و تناسل اور دنیا میں اولادوں کا چلنا یہ آپس میں مرد اور عورت کے ملنے سے ہوتا ہے لیکن اس کے دو طریقے مرد اور عورت کا ملنا دو طریقے پر ہوتا ہے ایک حلال طریق ہے ایک حرام طریق ہے ایک جائز طریق ہے ایک ناجائز طریق ہے ناجائز طریق کو شریعت نے بالکل ممنوع اور حرام قرار دیا بلکہ اس پر وعید ذکر فرمائی بلکہ اس کے اوپر سزائیں جاری فرمائی شریعت متحرہ میں کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے پتھر مار کر ختم کر دیا جائے اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں اس کو سو کورے مارے جائیں ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے ولا اس سارق ہی نہ یسرق وہ مومن اور چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس کی شرح کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دل سے ایمان نکلتا ہے تو آیا ایمان نکلتا ہے یا نور ایمان نکلتا ہے بعض محدثین کا کہنا ہے کہ نور ایمان نکل جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کی بھی یہی رائے ہے کہ ایمان کا نور نکل جاتا ہے اور دل میں ظلمت اور کالا پن آ جاتا ہے اس کا مطلب جو زنا میں قدم رکھتا ہے وہ آگے گناہوں ہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے جو چوری میں قدم رکھتا ہے وہ ناجائز کاموں ہی کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں خود ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ زنا کے موقع پر ایمان دل سے نکلا لیکن اوپر کھڑا ہو گیا اور وہ اس لیے کھڑا ہوا کہ اس حالت میں کہیں اللہ کا عذاب اتر جائیں تو یہ ہلاک نہ ہو جائے تو زنا اتنی بدترین چیز ہے کہ جس شکل کے اندر جس صورت کے اندر یہ وجود پذیر ہوتا ہے اس شکل کے اندر ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے چور چوری کرتا ہے تو اس عالم میں بھی یہی عالم ہوتا ہے تو ایک حلال کا طریق دیا ایک حرام کا طریق دیا حرام طریق بالکل ناجائز ہے کسی شکل میں اجازت نہیں ہو سکتی ہے البتہ شریعت نے اولاد کے پیدا کرنے کا جو طریقہ دیا وہ طریقہ دیا ہے حلال طریق یعنی نکاح کیا جائے نکاح صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یہ آدم علیہ السلام سے سنت چلی آئی اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ پہلا نکاح آدم کا ہوا کے ساتھ جنت میں ہوا اور جنت ہی کے اندر حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا اور محدثین نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے فرمایا کہ جب تک آدم اور ہوا جنت میں رہے وہاں تک ان کو کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ملاقات ضرور ہوئی ان کا ملنا روزانہ ہوا لیکن کوئی اولاد ان کو پیدا نہیں ہوئی جو کوئی اولاد ان کی پیدا ہوئی ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہوئی اس لیے کہ اولاد پیدا ہونے کے لیے جس نطفے کی ضرورت ہے اس میں کثافت چاہیے اس میں گھارا پن چاہیے اور جنت کی نعمتیں لطیف ہے اور اس لطافت کے ذریعے سے یہ مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ نے جنت کو اولاد سے پاک رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ انسان اور یہ مومن جب جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد حسب اعمال اور حسب عبادت اور حسب ایمان اللہ تعالیٰ اس کو جو عورتیں دینے والا ہے بعض روایتوں میں دو کا ذکر آیا بعضوں میں دس کا ذکر آیا بعضوں میں اسی کا ذکر آیا یہ جو عورتیں اللہ جنت کے اندر دینے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اتنی ساری عورتوں کے باوجود وہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ نے جنت کو اس سے پاپ اور صاف رکھا ہے دنیا ہی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں انسان جب وقی کرتا ہے اور ملاقات کرتا ہے تو اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا نکاح آدم علیہ السلاۃ وسلام کا ہوا جو نبی ہے ام علیہ السلام سے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کی سنت ہے جو آج تک چلی آ آئی حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود رکا فرمایا روایتوں میں زنا کے میں ایک عجیب و غریب واقعہ بنی اسرائیل سے متعلق لکھا ہے اور وہ عجیب واقعہ ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تین ساتھی سفر کر رہے تھے اور اچانک زوروں کی بارش آ گئی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گار میں لے گئے گوفا میں لے گئے تو وہاں ایک بڑی چٹان آ گئی اب نکلنا مشکل ہو گیا تینوں نے اپنی زندگی کے نیک عمل کو یاد کر کے دعا کرنا شروع کیا اور اللہ نے اس چتان کو ہٹا دیا پہلے نے دعا کی کہ الہ العالمین تو جانتا ہے میرے ماں باپ ضعیف تھے کمزور تھے اور میں ان کو جب تک کھانا نہیں کھلاتا تھا مجھے چین نہیں پڑتی تھی اللہ کرے کہ آج کی اولاد کو اس حدیث پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے عموماً مجاز آج اولاد کا وہ نہیں رہا ہے جو روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے ضعیف ماں باپ تھے اور میں جب تک ان کو کھانا نہیں کھلاتا تھا وہاں تک وہ جو ہے مجھے چین نہیں پڑتا تھا ایک رات دیر سے آیا بکریاں چراتے ہوئے ماں باپ سو گئے تھے صبح تک میں پیالہ لے کر کھڑا رہا اور آج اولاد کا کیا حال ہے رات دو بجے تک گھومتے رہتے ہیں اور آ کر کے دروازہ پھر ہیں انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میرا ضعیف باپ دوا پی کر کے سویا ہوا ہے بڑی مشکل سے اس کو نیند آئی ہے اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو اس کی نیند صبح تک حرام ہو جائے گی لیکن اسے کچھ بھی پڑی نہیں بہرحال اس آدمی نے اس اپنے عمل سے دعا کی اللہ جل شاہ نے پتھر کو ہٹا دیا اور دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں نے مزدور مزدوری پر لیا اور شام کو وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا تجارت میں لگایا بھائی دنیا میں آج کا حال تو یہ ہو گیا ہے پارٹنر کے حصے نہیں دیے جاتے مزدور کو کون مزدوری پر ساتھ لے لے گا آج تو حال یہ ہے کہ جو پارٹنر ہے میرا اسی کا حصہ اور اسی کا پیسہ ہم واپس نہیں کر رہے وہاں مزدور کو ساتھ شریک کر لیا اس کی مزدوری کو اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر میں جب وہ آئے گا تب میں دے دوں گا اب اچھا خاصا نفع ہو گیا اس کی مزدوری پر جب وہ مزدور آیا تو کہا یہ سارا مال تیرا ہے جا لے جا فرمایا اللہ یہ عمل تیرے لیے ہے اگر تجھے پسند ہو تو اس کو ہٹا دے اور ہٹا دیا تیسرے نے دعا کی کہ رب کریم میرا حال یہ ہے کہ میری چچا جات بہن غریب تھی اور مجبور تھی اور اور وہ میرے پاس قرضہ مانگتی تھی سو دینار میں اس کو کہتا تھا مجھے منہ کالا کر لینے دے میری میری شرط پوری کر وہ منع کرتی تھی پاک دامن تھی میری کاکا کی بہن میری میری کزن کی بیٹی تو ایک مرتبہ وہ بہت مجبور ہو گئے بہت پریشان ہو گئے اس نے مجھ سے قرضہ مانگا میں نے اپنی شرط رکھی وہ مجبور میری شرط کو قبول کر لیا اس نے میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے در حالانکہ روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ میں کپڑے اتار کر قریب ہو چکا تھا لیکن اللہ تیرا نام آیا اور اس نے مجھ کو یوں کہا اللہ سے ڈر اور حلال طریق پر تو کام کر حرام طریق پر کام نہ کر تیرا نام آیا اللہ میں وہاں سے ہٹ گیا اللہ میرا عمل پسند ہو تو تو اس چٹان کو ہٹا لے ان تینوں کی دعاؤں پر اللہ نے چٹان کو ہٹا لیا وہ نکل آئے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سنو اس روایت پر حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائیوں اس روایت پر غور کرو حضرت فرماتے ہیں میرے بھائیوں اس روایت پر غور کرو ان تینوں کے تینوں نے مصیبت کے موقع پر اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا کہ میں بہت نمازی ہوں بہت روزے دار ہوں بہت حج کرتا ہوں بہت عمرے کرتا ہوں بہت تحجد کرتا ہوں تو اس چٹان کو ہٹا دے فرمایا ان تینوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا ایک نے کہا کہ اللہ میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح تھا ایک نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح تھا ایک نے کہا میرا معاملہ میری چچازاد بہن کے ساتھ صحیح ہوا فرمایا اے مسلمانوں اگر تم بھی اپنے دنیا کے معاملات کو صحیح رکھو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا شرط یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کی صفائی کرنے والے بنے میں اکثر اس روایت کو پیش کر کے یہ کہتا ہوں صفی اول میں نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے حج اور عمرہ کر لینا آسان ہے لیکن معاملات کی صفائی بڑی مشکل یہ بڑا کتھن مسئلہ ہے معاملات کی صفائی کا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی صفائی پر بہت زور دیا بہت زور دیا بہت زور دیا ہے اور روایتوں کی روایتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے اوپر بیان فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو حقوق اللہ تو اللہ کا حق ہے اپنا حق وہ معاف بھی کر سکتا ہے لیکن معاملات کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے فرمایا ایک بالش زمین بھی اگر کسی نے لے لی تو اللہ سات زمین کا توق بنا کر کے گلے میں ڈال دے گا کہ تو نے ناجائز طور پر یہ کام کیا تھا حرام طریق پر تو خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ نکاح کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے یہ تو چلا آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے امت کے لیے چار عورتوں تک کی اجازت دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیارہ عورتوں تک کی اجازت دی لیکن امت کو چار عورتوں کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ تو انصاف کرے گا ظلم نہیں کرے گا دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا ہر ایک کے اندر برابری رکھے گا اب کچھ روایات نکاح سے متعلق دیکھ لیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صاحب کرام حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص تھے حضرت علی تھے اور تیسرے صاحب ہی تھے انہوں نے حضور کے رات دن کے اعمال معلوم کیے تو میں اللہ کے نبی رات میں سوتے بھی ہے جاگتے بھی ہے تعجب پڑھتے بھی ہیں آرام بھی کرتے ہیں روزہ رکھتے بھی ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں رمضان کے علاوہ تو وہ تینوں صحابہ کرنے لگے اللہ کے نبی تو معصوم ہے مقبور ہے آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہم گنہ گار ہیں ہم کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے ایک نے قسم کھالی کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا دوسرے نے قسم کھائی میں رات بھر کبھی نہیں سوؤں گا اور تیسرے نے قسم کھائی میں زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اب تینوں نے عجیب قسم کھائی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں مجلس میں مسجد میں سب کو جمع کیا اور بیان فرمایا حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہو نبی کا معمول کبھی بھی کسی کا نام لے کر بیان کرنے کا نہیں تھا زندگی پوری ہو گئی اور حضرت نے اپنے بیان میں کبھی کسی کو اپنے تانے کا نشان بھی نہیں بنایا کبھی نہیں کوئی اتنا روایت نہیں ملتی ہے کہ حضرت نے اپنے بیان کا نشانہ کسی کو تان کا نشانہ کسی کو بنایا ہو یہ حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا عام بیان فرماتے تھے سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا فرمایا تم اس طرح کی قسمیں کھاتے ہو حالانکہ انا اتقا و عالم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں اور سب سے زیادہ تقوی میرے پاس ہے پھر بھی میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں ملاقات بھی کرتا ہوں مجامعات بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں فرمایا مجھے رات بھر جاگنا چاہیے میں نہیں جاگتا تو تم کون اس طرح کی قسم کھانے والے آگے فرمایا وہ اناط رب میں نکاح بھی کرتا ہوں فمن سنتی فلح سمنی جو میری سنت سے ہراس کرے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا پھر حضرت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب باتیں فرماتے تھے تو اس انداز سے یہ نہیں کہ دس من تھتی کڑی پی کر کے بیٹھے ہو کہ کبھی حضرت ہنستے ہی نہ ہو صحابہ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا حضرت صحابہ میں گھستے تھے اور گھس کر کے صحابہ کے ساتھ باتیں فرمایا کرتے تھے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو جابر اپنی اونٹنی تیز نہیں چل رہی تھی حضرت اترے لکریلی جابر کی اونٹنی کو پیچھے سے مارا اب وہ خوب بھاگنے لگی تو حضرت نے فرمایا جابر بہت بھاگتے ہو پہلے سوس چل رہے تھے اب بھاگ رہے نکاح وکا تو نہیں ہو گیا تو فرمایا ہاں جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا جابر کا نکاح ہوا حضور کو بتا بھی نہیں ہے اور آج اگر کسی کو دعوت نہیں جائے تو ہو پوری زندگی وہ بدلے کا انتقام کے جذبات رکھتا ہے کہ مجھے نہیں بلایا ہے میں بھی انتقام لوں گا ان سے یہ ہمارا مزاج ہو گیا وہاں حضرت کے ہوتے ہوئے حضرت کو اطلاع دیں فرمایا نکاح وکا نہیں ہو گیا فرمایا جی عرص اللہ نکاح ہو گیا ہے اسی لیے تیز بھاگ رہا ہوں جلدی جانا ہے تو حضور پاک شاسن نے فرمایا باقیہ سے نکاح کیا یا صحیح بات سے اب دیکھیں حضرت کیسی بات فرماتے شاید آج اگر کوئی مولوی صاحب یہ پوچھ لے تو بھائی قوت اللہ بلّہ مول صاحب ایسی باتیں کر رہے تو فرمایا باقیہ سے نکاح کیا یا صحیح بات سے یعنی شادی شدہ تھی وہ یا غیر شادی شدہ تھی فرمایا حضرت شادی شدہ تھی تو حضرت نے فرمایا ارے تو باقیرہ سے نکاح کرتا غیر شادی شدہ سے نکاح کرتا اس لیے کہ تو بھی بغیر نکاح آتا ہے تو بغیر نکاح والا بغیر نکاح والی اس سے نکاح کرتا ہے تو طبیعت جلدی مل جاتی ہے اور بغیر نکاح والا نکاح والی سے نکاح کرے گا تو طبیعت جلدی ملتی نہیں اور میں باقیرہ سے نکاح کرتا تو لائبو ہا ہاو تو لائیبو کے وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا دیکھیں حضرت کیسے بات فرما تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی اور بعضوں نے تو یہاں لعاب کا ترجمہ کیا کہ تیرا لعاب اس کے پاس جاتا اس کا لعاب تیرے پاس آتا یہ مولوی لوگ جانتے ہیں لعاب کا معنی کیا ہوا کرتا ہے بہرحال حضرت نے جو ہے بڑے مزاحانہ انداز میں کلام فرمایا اور اس کے بعد نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ برکت دے لیکن یہ تو تو بتا کہ تو نے ایسی عورت سے نکاح کیوں کیا جو پہلے شادی شدہ تھی تو فرمایا اللہ کے ابھی آپ جانتے ہیں میرے والد صاحب بہت میں شہید ہو گئے میری چھ بہنیں ہیں سب چھوٹی چھوٹی اب میں کنواری لڑکی کو لاتا تو وہ بھی چھوٹی ہوتی تو میری بہنوں کی تربیت کیسے ہوتی میں نے اپنی بہنوں کے خاطر بڑی عمر کی عورت سے میں نے نکاح کیا حضرت نے فرمایا اللہ تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے تو نے اپنی بہنوں کی وجہ سے یہ قربانی دی لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا القیس القیس یا جابر القیس اس کے دو معنی بیان کیے امام بخاری نے اس کا مطلب بیان کیا جابر دور تو رہے ہو جلدی بھاگ رہے ہو اولاد کو مد نظر رکھنا خواہشات کو پوری کرنے کی نیت سے نہ جانا دیکھیے حضرت نیت بتا رہے کہ خواہشات کو پوری کرنے کی نیت سے نہ جانا یہ نیت کر کے جانا کہ میں ملوں گا اولاد پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ان نبی کی امت میں اضافہ کرے گا اور بعضوں نے اس کا دوسرا مطلب بیان فرمایا القیس القیس تم دور تو رہے ہو اچانک نہ چلے جانا بیوی کے پاس بہت ممکن ہے اس کو پتا نہ ہو تم اچانک چلے جاؤ گے تو بیوی ان کپڑوں میں نہیں ہوگی تم اپنی بیوی سے بدزن ہو جاؤ گے تمہارے دل میں بدزنی نہ پیدا ہو جائے وہ فون کا زمانہ نہیں تھا کہ اطلاع کر دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں یہ تو اب سارے مسئلے ہیں فرمایا اچانک نہ چلے جانا اسی لیے حضور علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر رات میں جا رہے ہو تو باہر قیام کر لینا صبح کو اطلاع کر کے اپنے مکان پر جانا خیر علماء نے محدثین نے اس سے بہت سارے مسئلے مستمبر فرمائے دیگر روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تن کا مراۃ تو لیا بین لے ماں ہاں ولی اسد یہ ولی جما ہاں ولی دین یہاں بس فرض دین تریبت تم نکاح کرو گے تو کس بنیاد پر فرمایا بعض لوگوں کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ دولت ملتا رہے مجھے بھی دولت ملے گی بعض لوگوں کی چوائس ہوتی ہے خوبصورتی بعض لوگوں کی چوائس ہوتی ہے خاندان اللہ کے حبیب پاک وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے صرف جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا ہے تو یہ عیسائیوں کی عادت ہے عیسائی صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں آج جب تم نے لڑکا لڑکی کی چوائس کی ہے اور خوبصورتی کو مد نظر رکھا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے آج کے دن سے ہی عیسائیت کی بنیاد ڈال دی آنے والی تمہاری ساری نسل عیسائیت پر جائے گی اور اگر تم نے دولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا کہ بہت مالدار ہے ان کے وہاں نکاح کروں گا ان کی دولت مجھے مل جائے گی تو یہ یہودیوں کی چوائس ہے یہودیوں کی عادت ہے وہ دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں تم نے آج ہی سے ابھی تو دیکھا ہے اور ابھی منگنی ہوئی خطبہ ہوا اور بنیاد تم نے اس کو بنایا تم نے آج ہی سے یہودیت کی بنیاد ڈال دی آنے والی اولاد یہودیت کے طریق پر جائے گی اور اگر تم نے اونچے اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا یہ ہنود اور مشرقین کی عادت ہے ہنوت اور مشرقین آج بھی ہندوستان میں آپ چلے جاؤ وہ اخبار میں جب اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے ایڈورٹائز دیتے ہیں تو اس ایڈورٹائز کے موقع پر لکھتے ہیں ہمارا یہ خاندان ہے ہمارا یہ خاندان اس کے مطابق لڑکی ہونی چاہیے اونچے اونچے خاندان کی تمنا یہ ہنوت کا طریقہ مستشرقین کا طریقہ ہے اگر تم نے اس کو مد نظر رکھا ہے تو تمہاری نسل حنود اور مشرقین کے طریق پر جائے گی اور اگر تم نے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا کہ دین ہے دینداری ہے نیک ہے عبادت گزار ہے حلال کھانے والے ہیں حرام سے بچنے والے اچھے اخلاق والے ہیں تو فرمایا یاد رکھو تمہاری آنے والی نسل محمد الرسول اللہ کے طریق پر جائے گی فص پر ذاتی تھی نبی فرما رہے اس لیے تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انتخاب کرو میرے بھائیوں نکاح ایک ایسی سنت ہے جو امت کے اندر ہے لیکن امت کو چاہیے کہ اس نکاح کے صحیح رخ کو پہچانے صرف خواہشات کا پورا کر لینا یہ نکاح سے مقصود نہیں ہے نکاح سے مقصود یہ بھی ہے اولاد ہو نبی کی امت میں اضافہ ہو صحیح راستے پر ہم چلیں اور اور جو ہے حلال طریق پر اپنی خواہشات کو پوری کرنے والے ہو حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو اللہ جل شاہ ہم تمام کو دین متین کے ایک ایک جز پر شریعت متحرہ کے ایک ایک طریق پر آقا کی زندگی کے اوپر ہم سب کو صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم براحمتی تیار